حضرت ابو سعید زوراقی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں پوچھا اس نے کہا میری بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہے میں پسند نہیں کرتا کہ اسے حمل ٹھہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کے بارے میں جو مقدر ہے وہ تو ہو کر رہے گا یعنی یا جس چیز کا رحم میں پہنچنا مقدر ہے وہ تو پہنچ کر رہے گی سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار تین سو تیس